وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون اور اسی طرح بہت سے مشرقین کے خیال میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے طریقے کو مخبوط کر دیں اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ ایسا کام نہ کرتے تو آپ اے نبی ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے اور وہ مشرقین اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ان کا کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں اور مویشی جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی اور مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنے کے طور پر ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطرا کی سزا دے دیتے ہیں سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح شیاطین نے انہیں یہ بات پسندیدہ بتلائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بتوں سے الگ ایک حصہ قرار دیں اسی طرح افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا یا اپنی لڑکیوں کو سسرالی رشتے سے عار کی بنا پر مستحسن بنانا ان کے شرکا اصل میں شیاطین ہیں جو انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیں یا تو نیت ہی ہلاک کرنے کی ہوتی تھی یا اس کو ایک مذہبی بات سمجھتے تھے اور دین ان پر مشتبہ ہو گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور نحل کی آیت نمبر اٹھاون تا انسٹھ میں فرمایا کہ جب کہا جاتا تھا کہ تمہارے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ ناراضی سے سیاہ پڑ جاتا منہ بن کر رہ جاتا اور اس شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا اور جیسا کہ اللہ نے سور تکویر کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں فرمایا کیا جواب دو گے جب زندہ دفن کردہ لڑکی سے بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی ہے نیز وہ اس لیے بھی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ انہیں مفلسی کا خوف دامنگیر ہوتا اور انہیں پالنے میں مال کے تلف ہونے کا خوف ہوتا یہ سب شیاطین کی کارستانیاں ہوتی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ایسا نہ کرتے یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے اس میں اللہ کی حکمت تامہ ہے اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی چھوڑ دیں اور ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی اللہ تعالیٰ قریب ہی تمہارا اور ان کا فیصلہ فرما دیں گے مشرقین کے خود ساختہ حلال و حرام ابن عباس صدی اللہ عنما کہتے ہیں کہ حجر کے معنی حرام کے ہیں یعنی وہ جو بصورت وسیلہ حرام کر لیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی حرام ہے ہماری مرضی کے بغیر کوئی اس کو نہیں کھا سکتا یہ تحریم اور یہ سخت گیری اپنے اوپر شیاطین کی طرف سے تھی اللہ تعالیٰ کی قرار دی ہوئی نہیں تھی ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کی خاطر اس کو حرام قرار دے لیا تھا جیسا کہ فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر انسٹھ میں کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق بنایا تھا اس کو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا اور حرام کو حلال کر لیا ان سے اے نبی پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا حکم دیا تھا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر افترا کرتے ہو اصور معاہدہ کی آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حام کی کوئی سند نہیں مگر یہ کہ یہ کافر اللہ تعالیٰ پر تہمت رکھتے ہیں اور ان میں سے اکثر کچھ بھی نہیں سمجھتے سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حام تو وہ جانور ہیں جن پر سواری لینا حرام قرار دیا گیا ہو یا یہ کہ وہ جانور ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے نہ بوقت پیدائش نہ بوقت ذبح ابو وائل نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اس آیت میں کہ بعض مویشیوں پر سوار ہونا حرام تھا اور بعض پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں یاد کیا جاتا تھا اس سے کون جانور مراد ہیں اس سے بحیرہ جانور مراد ہیں کہ جن پر سوار ہو کر حج کو نہیں جاتے تھے نہ ان پر سوار ہوتے نہ بوجھ لادتے نہ ان کا دودھ پیتے نہ نسل کشی کرتے یہ سب اللہ تعالیٰ پر کذب و افترا ہے جھوٹ بولنا اور الزام لگانا ہے نہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہ رضا جوئی کے لیے ذریعہ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس افترا کا انہیں بدلا دیں گے